تعریف خدا کی جو کہ یکتا ہے عبادت کے وہ لائق ہے سبھی کا رب ہے تنہا ہے اڑے اور چہے چہائے جب تلک تاہر رہے زندہ درودوں اور سلاموں کی روایت بھی ہوتا بندہ رسول اللہ کی سیرت کا میں آغاز کرتا ہوں میں ان کا ہوں مقدر پر میں اپنے ناز کرتا ہوں ربیع اولی تھا فیل والا سال بارہ تھی جب آئے آپ دنیا میں معطر ہو گئی دھرتی اٹھا والد سایہ چھ مہینے آپ سے پہلے رضاعت کی حلیمہ سوبیا اور ام ایمن نے ہوا سینا مبارک شق عمر تھی چار سالوں میں ہے پالا آپ کو نے راتوں میں اجالوں میں وہ عبد المطلب تھے جو کہ دشمن سے بچاتے تھے وہ والد بن کے اپنے فرض کو ایسے نبھاتے تھے چلے ایک بار لے کر آپ کو وہ شام کی جانب نگاہوں سے کبھی ہونے نہ دیتے آپ کو غائب عجب اس قافلے کے خوب روئے سے مناظر تھے بادل سائے کی خاطر سر اقدس پہ حاضر تھے بحیرہ ایک عیسائی تھا عالم اور راغب تھا کہاں دادا سے فوراً جو ہی اس نے آپ کو دیکھا انہیں رستے سے ہی واپس جو لے جائے تو بہتر ہے یہودی قتل نہ کر دے مسلم ان کا تو شر ہے وہ بارہ سال میں ہی ساری خلقت ہی سے افضل تھے وہ اشرف تھے وہ وہ عالم تھے اکمل تھے وہ اجمل تھے وہ پچیس سال کے تھے جب خدیجہ عقد میں آئی صفاتیں تئی باتیں سی تھی جو ان کو بہت بائیں تجارت کا وہ سامالے لے کے جب آگے کو بڑھتے تھے دیانت کا امانت کا سبھی قرار کرتے تھے تھے جو دشمن صداقت کی گواہی وہ بھی دیتے تھے انہیں صادق امی الفاظ سے وہ یاد کرتے تھے جو اسود سنگ کی تنصیب میں کچھ اختلاف صفایا حکم پھر اہل مکہ نے نبی پاک کو پایا خدیجہ پاک سے بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ ام کلثوم زینب اور رقیہ فاطمہ زہرا ہرا کے غار میں جا کر خدا سے بات کرتے تھے عبادت سے وہاں راضی خدا کی ذات کرتے تھے عمر چالیس کی تھی جب حضرت جبریل آتے تھے خدا کا لے کے قرآن وہ وہاں تشریف لاتے تھے انہوں نے آپ کو علق تلقین فرمائی یہی پہلی وہی تھی آپ پر جو پہلی بار آئی فرشتہ دیکھ کر پہلے تو کافی خوف بھی آیا ختیجہ کو بھی سارا واقع کر کے بتلایا چلی وہ آپ کو لے کر چچا ورقا کی خدمت میں وہ بولے گر جمع ہوتا تو لگتا میں بھی نصرت میں وہ خفیہ طور پر ہی دین کی جانب بلاتے تھے شروع کے تین سالوں میں وہ یوں ہی آتے جاتے تھے جو نخلا پر تلاوت آپ نے قرآن کی فرمائی تو پھر جنات نے دولت ہدایت کی وہی پائی پھر اس کے بعد اللہ کی طرف کھل کر بلاتے تھے سبھی کفار کو انجام بد سے ہی ڈراتے تھے ستایا قوم نے اور آپ کی دعوت کو جھٹ لایا محافظ آپ نے چچا کو ہر مشکل گھڑی پایا دشانی مشرکوں نے موجزے کے طور پر مانگی نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے اور وہ بھی دکھلا دی مگر وہ باوجود اس کے بھی حق کی بات نہ مانے لگے وہ آپ کے اصحاب آپ کو تکلیف پہنچانے صحابہ چل پڑے حبشہ کی جانب جان بچانے کو گیارہ مرد اور تھی عورتیں بھی چار جانے کو یہ حبشہ کی طرف اصحاب کی پہلی ہی ہجرت تھی تھے حضرت صدی کے مشرق نے پنا دے دی نبی پاک نے پڑھ کر جب کیا سجدہ تو اہل شرک کے سجدے سے شاید سب نے یہ سمجھا کہ مشرق بھی نبی پاک پر ایمان لے آئے یوں کے مہاجر جان بے مکہ چلے آئے یہاں پر جو مسائب تھے وہ تھے پہلے سے بھی بڑھ کر چلے حبشہ کو پھر تھے لوگ اسی سے ہی کچھ اوپر دعا ہے مصطفیٰ کچھ اسے طرح سے رنگ لے آئی ہدایت اسی کی برکت سے عمر فاروق نے پائے وہ جرت مند تھے کفار سے بالکل نہ ڈرتے تھے وہ اظہار مسلمانی کھلے الفاظ میں کرتے کیا شعب ابھی طالب میں قیدب اہل ایمان کو ہے پابندی کوئی کھانا نہ دے جا کرے مسلمان کو پھر اس کے بعد چچا بھی ہوئے ملک راہی اسی سنی قضا حضرت خدیجہ پاک پہ آئی وہ چچا تھے جو حضرت کو دشمن سے بچاتے تھے جناب مصطفیٰ اس غم کو بھی لب پہ نلاتے تھے ہوا پھر عقد مصطفیٰ کا ام سودا سے ابھی بھی مشیر کی تکلیف دینے سے آئے چلے لے کر وہ طائف کی طرف پیغام ربانی وہاں کے ظالموں نے بین کو ہی آپ کی مانی وہ پتھر مار کر ظالم زمین پر یوں گراتے تھے خدا کے آپ آخری پیغام برکا خوں بہاتے تھے فرشتے نے انہیں برباد کرنے کا کہا جو ہی سرا پارہم بن کر آپ نے ان کو دعا دے دی تسلی کے لیے اللہ نے میراج کروائی بلا کر آسمانوں پر انہیں تسکین پہنچ پہنچائی نمازوں کی عبادت بھی نبی پاک کو دے دی جہاں تخفیف کا بولا وہاں تخفیف بھی کر دی نماز تھی پچاس اور پانچ ہی باقی رہی آخر ہے امت آپ کی باقی امم سے رب کے ہاں بہتر تھا موسم دھموسم کا جب حجاج کے خیموں میں جاتے تھے وہ دشمن کے مقابل اپنے نصرت کو بلاتے تھے ہم دانی وہ سید جس نے نصرت کی بری حامی کیا ایک سال کا وعدہ نبی کی بات بھی مانی رجب کا تھا مہینہ سال بعثت کے گیارہ تھے چلے انسار یسرب سے جو کل افراد بارہ تھے یہی خوش بخت تھے بیعت جنہوں نے نے آ کے فرمائی نبی پاک کی محنت جہاں میں ایسے رنگ لائی یہی حضرات گزرا سال تو ایک بار پھر آئے یہ ستر لوگ تھے اس بار جو اللہ کو بھائے انہوں نے بھی کہا ہم آپ کی ہر بات مانیں گے یہ عقبہ پہ ہے وعدہ رب کو اب ہم ایک جانیں گے مسلمان یس رب چلے آئے عمر فاروق کو ایسے مدینہ میں خدا لائے اجازت مل گئی جب آپ کو ہجرت کی اللہ سے نبی پاس آئے فوراً حضرت صدیق اکبر بر کے وہ غار سور میں دشمن سے بچنے کے لیے آئے وہاں دشمن سے بچ کر تین ہی راتیں وہ رہ پائے یہ مشیر کی کرنے لگے وہ مال پائے گا کرے گا قتل جو ان کو معاذ اللہ معاذ سرا کام نے سنا تو اس نے گھوڑا اپنا دوڑایا خدا نے اس کے گھوڑے کو زمین میں پھر یدھن سایا وہ عاجز آ گیا بولا کہ میں تکلیف نہ دوں گا جہاں والوں سے اب میں آپ کو پوشید رکھوں گا لیا پھر مصطفیٰ نے ابن ارقت کو کرائے پر بتا وہ وہی رستہ جہاں دشمن کا نہ ہو ڈر قبا میں آپ نے اپنی سواری آ کے رکوائی وہاں پر ایک مسجد آپ نے تعمیر کروائی چلے بیتے ابھی ایوب کی جانب رسول اللہ جمعہ رب نے کیا اب فرض جو سب نے کیا پورا رقم مختص جو تھی مسجد کی وہ تعمیر کر ڈالی پھر انصار و مہاجر کے محبت دل میں بھر ڈالی ازاں مشروع ہوئی جب خواب اصحاب نبی دیکھے یہودی سے کیے کیے جو پیما وہ پورے جناب عائشہ سے مصطفیٰ کی اب ہوئی شادی ہوا پھر غز و دشمن ہی کی بربادی پھر اس کے بعد سیف البحر کا کا بھی پیش آیا کیا اس مال پر حملہ جو تھا کفار نے لایا امیر سری عرابغ تھے عبیدہ ابن حارس ہی کی حضرت سعد نے اس میں ہی پہلی تیر اندازی یہ پہلا تیر تھا راہ خدا میں جو کہ کام آیا بواتائے نبی لیکن مقابل نہ کوئی پایا عشیرہ کی طرف ایک قافلے کو روکنے آئے یہ بچنے کے لیے یہاں بھی آپ نے دشمن نہیں پائے ہوا اب بدر سغرا تا کہ فخری قید میں آئے مگر قدرتی کو یہ منظور تھا کہ آج بچ جائے ہوا تحویل دوسرا تھا سال ہجرت کا ہوا جب بدر کبرا فرض روزوں کا بھی حکم آیا تھے چچا آپ کے بھی قید جنگ بدر کے اندر ہوئے مقتول عقبہ اور نظر بھی قید میں آ کر سلیم اب مصطفیٰ کی جنگ جنگ کے اہداف میں سے تھے جو توڑا کئی نقان عہد تو مرکز بنے جنگ کے جناب مرتضا کی فاطمہ سے پھر ہوئی شادی پھر آئے عید اذہا صبح کی آقان قربانی جو مشکل وقت گزرا کعب بن اشرف سر کچلا سوے قایا ابو سفیان زی امر آیا یہ دو غزوے تھے جن کے بعد غزوہ کر کرا آیا کیا بحران میں حملہ بہت نقصان پہنچایا ہوئی پھر حضرت حفصہ عمر سے سے آپ کی شادی ہوئی زینب بلالی سے بھی شادی گھر کی آبادی غم و غصے میں ہو کر متحد کافر احد پہنچے جناب حضرت حمزہ شہادت سے لحد پہنچے جو مردی سے لڑتے آپ کو کچھ زخم بھی آئے چلے ہمراہ اسد کافر مقابل پھر نٹک پائے ابو سلمہ چلے حملے کو اب اسد پر پھر چلے عبداللہ خالد کی جانب لائے وہ سر پھر رجی پر عزل اور قارا کے لوگوں نے کی غداری معونہ پر شہادت تھی صحابہ کی وفا یہودی ایک قبیلے کی جلاوت نے کا حکم آیا نبی نے ام سلمہ سے نکاح پاک فرمایا نبی وعدہ نبان بدر میں تشریف لے آئے قبیلہ کئی اسد بھاگے مقابل وہ نہ ہو پائے چلے جب دو مت العینہ صلح پر راضی شرابوں کی سبھی قسموں کی حرمت رب نے فرما دی تھا چوہتا سال ہجرت کا جو پردہ فرض فرمایا مری سا پر جہاد اب مستلق سے آپ کو لایا جویری یا جو زوجہ تھی اسی غزوہ کی قیدی تھی زد تہ مت میں اس غزوہ میں حضرت عائشہ آئی ہوا اب احزاب اور کافر ایک ہو آئے کی غداری تو وہ بھی پھر نہ بچ پائے بنو لحیان تھے غدار ان سے جنگ فرمائی صحابہ کی جماعت بہار تک سری خبت آئے خدے میں شرطیں مان لی اور سلح حاصل کی ہوئی پھر بیعت رضوان جب افواہ بھی پھیلی لکھے خط بادشاہوں کو ملی فرصت جو حضرت کو ملی ہدیا میں حضرت ماریا آقا کی خدمت کو تھے ابراہیم ان کے بدن سے ہی آپ نے پایا پھر اس کے بعد غزوہ بازی کے کے واقعات آئے عرینہ اور عقل کے واقعے اب سامنے آئے ہوا تسخیر خیبر حضرت جعفر کو رب لایا ملایا زہر بکری میں یوزے نب بنت حارس نے ہوئی پھر حضرت صفیہ کی شادی شاہ عالم سے گدے کے گو گوشت اور متعا کی حرمت رب نے فرمائی نکاح پاک میں ام حبیبہ آپ کے آئے بنے فاتح کے اور اپنی خاص فرمائی ہوئی وادل دل قدموں تلے وہ فتح فرمائی نبی نے سلح کی اب وا دیے تھے ماں کے لو لوگوں سے نماز خوف تھی ذات کاغذ کے موقع پہ چلے عمرہ قضا کرنے کو حضرت سات ہجری میں تھی میمونہ بھی ان کی ہم سفر مکے کی نگری میں عظیم الشان لشکر غز و موتا کے لیے بھیجا سلاسل کا بھی غزوہ با حادث غزوے کے پیش آیا بشارت فتح مکہ کی بوقت چاشت ہی پائی ہوئے خالد عزا کو توڑنے نخلا کی رو راہی ثوابت کو عمر بن عاص نے برباد کر ڈالا منا تب نے توڑ کر مٹی پہ دھر ڈالا جزیمہ ماں کا اسی دوران غزوہ سامنے آیا مشقت جھیل کر غزوہ حنے میں فتح کو پایا نبی اکلشی کرے جرار کو لے کر سقیف آئے کچھ تقسیم فرمائے چلے مکہ کی جانب اب نبی عمرہ ادا کرنے ہوا تبوک اور پھر چلے دشمن سے وہ لڑنے نبی مختار نے اب مسجد گروائی سقیفہ آئے انہوں نے دولت اسلام بھی پائی جو بت تالات وہ حضرت مغیرہ نے مٹا ڈالا جو لانا چاہتے اسلام تھے ان کا بندہ تاتا امیر حج بنے صدیق ہجرت کا نواسن تھا کیا اعلان مشرک حج کرے گا نہ کوئی ننگا وداعی حج پہ خطبہ آپ نے ارشان ارشاد فرمایا ہوا معلوم اب دنیا سے جانے کا ہے وقت آیا پھر اس کے بعد ایک لشکر اسامہ کی عمارت میں بلا دے روم کو بھیجا کرے شرکت سعادت میں نبی آئے بقی سے تو بخار ان پہ ہوا تاری یوں حضرت عائشہ کو مل گئی خدمت کی باری طبیعت کچھ جو سملی تو علی عباس بلوائے سہارے پر انہی کے آپ مسجد کی طرف آئے دیا خطبہ کے اب ترجیح عقبہ کو دنیا پر صحابہ رو پڑے کہ آخرت ہی ہے اب ان کا گھر جو تکلیف اب بڑی تو آپ نے یہ حکم فرمایا امام اب حضرت صدیق کو ہی آپ بنوایا چبا کر عائشہ نے جو دیا مسواک فرمایا فرمایا زباں لا علا تھا آپ آپ پر وقت مثال آیا رفیق نبی کو اب حقیقت میں بہت بایا مقام قدس رب نے آپ کا مسکن ہے بنوایا صحابہ پر لمحہ ہاں کسی قدر تکلیف دے آیا تیرے سٹ سال کے تے جگہ سے پردہ جو ہی فرمایا درود ان پر سلام ان پر کے بادل جب تلک بر سے نصیب ان کی شفاعت ہو قیامت میں جو سب تر سے درود ان پر سلام ان پر کے بادل جب تلک بر سے نصیب ان کی شفاعت ہو قیامت میں جو سب تر سے قیامت میں جو سب تر سے